ابو حسان ابو حازم سہل بن سات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آئے نازل ہوئی تو بعض آدمی جب ان میں سے کسی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنے دونوں پاؤں میں سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگوں میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے اور پیتے رہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا تو تب معلوم ہوا کہ سیاہ و سفید دھاگے سے رات اور دن مراد ہے صحیح مسلم حادیش نمبر دو ہزار پانچ سو پینتیس